بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں operations research operation research O R آج لیکچر نمبر نائنٹین ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لیکچرز ہیں یہ کورسز ہیں virtual university government of Pakistan حکومت پاکستان کے بڑا اچھا پروجیکٹ ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے آپ کے پاس یہ نئے نئے سبجیکٹس نئے نئے پروگرامس آ رہے ہیں یہ جو او آر کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کورس کس کے لیے ہو سکتا ہے جو لوگ بی ایس کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر جو لوگ بی ایس کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے اندر اکنامکس پڑھنا چاہتے ہیں انجینئرس ہیں انجینئرس کسی طرح کے ہو سکتے ہیں کیمیکل انجینئر ہیں میکینکل انجینئر ہے سول انجینئر ہے الیکٹریکل انجینئر ہے ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہم نے کیا کچھ کیا ہے ہم نے او آر کی مختلف ٹیکنیکس کی ہیں اور ہم مختلف ٹیکنیکس کر رہے ہیں آج کل جس سیگمنٹ میں ہم ہیں وہ لینئر پروگرامنگ سب سے اہم تھوڑا سا میتھمیٹکس انوالو ہوتا ہے لیکن زیادہ تر اس کے اندر ارتھمیٹک انوالو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ او آر کیا ہے او آر کچھ نہیں ہے یہ ایک پورا پروسیس ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو سارا کچھ او آر کے اندر ہے جس جگہ سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں انیشیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں اور اس کے بعد ایکٹ کرتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں تو سارے پروسیس کو ہم او آر کہتے ہیں کیا مطلب ہے کہ آپ بیٹھے ہیں بیٹھنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ کام کروں اچھا کام کروں کچھ بہتری کا کام کروں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کام میں کر سکتا ہوں کس جگہ خرابی ہے کس جگہ پرابلم ہے تو وہاں سے یہ او آر کی تھنکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور کس وقت تک مکمل ہوتی ہے جس وقت تک کہ آپ یہ کمپلیٹ جا کے اس پرابلم کا سولوشن حل نہیں نکالتے اور امپلیمنٹ نہیں کرتے لیکن وہاں پر بھی یہ ختم نہیں ہوتی ہے اگر آپ اسٹرکٹلی دیکھیں تو جب آپ نے ایک دفعہ امپلیمنٹ کر لیا تو آپ سوچتے ہیں کہ جو امپلیمنٹیشن ہے یہ ذرا اچھی ہو جائے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ او آر پروسیس کیا ہوتا ہے کئی دفعہ بتایا پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ پرابلم آپ آبزرو کرتے ہیں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ اس کا ایک ماڈل بناتے ہیں ماڈل بنا کے کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں اس کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ پروسیس پورے کا پورا چلتا رہتا ہے او آر کے اندر دو کمپونیٹ ہیں ایک آپریشن ایک ریسرچ آپریشن وہ چیز ہوتی ہیں جو آپ کے پاس پہلے کی ہوئی ہوتی ہیں ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے آبزرو کیا ہوتا ہے انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے یہ سارے کا سارا پہلا ڈیٹا ہوتا ہے پہلا آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن موجود ہے یا انفارمیشن آپ گیدر کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ جو ہے ریسرچ ہے اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں آپ نئی نئی ٹیکنیکس نئے نئے طریقے کار اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو پرابلم آپ کے پاس ہے اس کا ایک سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب سولوشن ہے کسی بھی پرابلم کا آپ معلوم کرتے ہیں تو پہلے تو اس کا سولوشن ایگزٹ نہیں کرتا ہے تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ کہ ہم نے نئے طریقے سے ایک نیا سولوشن آپ کو دیا ہے آپ نے ٹریفک کی مثال دی کہ کسی جگہ پہ کسی ایک روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کی فلو بہت زیادہ ہے یا بہت زیادہ کنجسن ہے تو آپ اس کنجیکشن کو اوائڈ کرتے ہیں اس کنجیشن کو کس طرح سے ریزالو کرتے ہیں کہ کم فلو ہو سکے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک نئے طریقے کار کرتے ہیں ایک نئی اسٹریٹجی پرپوز کرتے ہیں تو یہ کیا آپ نے یہ ریسرچ کی ہے اور یہ آپ کے پاس ایک نیا یونیک سولوشن ہے اسی کے بیسس پہ آپ دیکھیں جتنے بھی یہ ایئر ٹریفک ہے نا جس میں جہاز جاتے ہیں جس میں ریل ٹریفک ہے تو اس کو سارے مینجمنٹ کرنے کے لیے او آر کی ٹیکنیکس کی ضرورت پیش آتی ہے ہم نے کیا ڈیفائن کیا تھا آپریشن ریسرچ کو جی application of scientific method to daily life problem اب ڈیلی لائف پرابلم میں چھوٹے چھوٹے سے پرابلم ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم جو بات چیت کرتے ہیں بڑے پرابلم کی بات کرتے ہیں بڑے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں چھوٹا سا ہزار دو ہزار روپے کی سیونگ ہے تو اس کی بات چیت نہیں ہوتی ہے جہاں پہ ملینس کی بات ہوتی ہے اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ ہمیں سوال کرا رہے ہوتے تو بڑی چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں کبھی ٹو لے لیا کبھی فور لے لیا نیٹ ورک کے اندر کریٹیکل پاتھ کے اندر ہم نے کبھی ڈیوریشن ٹو ڈیز لے لی فور ڈیز لے لی یہ ٹو ڈیز فور ڈیز بھی بڑی اہم چیز ہے یہ ایک خاص قسم کی ایک یونٹ ہے اب ٹو کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹو ایئر کر لیں ٹھیک ہے ٹوینٹی ایئر کر لیں اسی طریقے سے ٹو ہنڈریڈ آورس کر لیں وغیرہ وغیرہ تو آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں مائکرو سے آپ مائکرو پہ لے جا سکتے لے جا سکتے ہیں میکرو پہ جب لے کے جائیں گے تو تھوڑی سی ڈائمینشن بڑھ جائے گی تھوڑی سی اس کی جو کیا نام ہے پرابلم ذرا سا بڑا ہو جائے گا ان لارج ہو جائے گا انہانس ہو جائے گا لیکن سولوشن نکالنے کا طریقہ کار وہی ہوگا ہم آج کل جس سیگمنٹ میں ہیں اس میں لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کر رہی ہیں کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک اچھی میتھمیٹیکل ٹیکنیکس ہیں او آر کی ٹیکنیکس ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اگر ایک او آر کی ایک جنرل بک آپ اٹھائیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ جو کورسز ہوتے ہیں یا جو ٹاپکس کور کیے جاتے ہیں وہ لینئر پروگرامنگ کے اوپر ہوتے ہیں اب میں نے اس لیے کہا کہ پہلے دو ٹیکنیکس آپ کو بتا دی جائیں تاکہ آپ کو کانفیڈینس ہو اور اس کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں اب لینئر پروگرامنگ کی بات چیت ہو رہی ہے تو لینئر پروگرامنگ میں میں نے بتایا تھا سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ فارمولیشن ہوتی ہے فارمولیشن کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی پرابلم کو آبزرو کیا کوئی آپ کے پاس ایک چیز دی ہوئی ہے کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے کچھ ریسٹرکشن دی ہوئی ہے تو آپ پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو پرابلم فارمولیشن جو ہوتی ہے وہ آدمی پہ ڈپینڈ کرتی ہے ابھی بھی انسان نے کرنی ہے میں نے کرنی ہے اور آپ نے کرنی ہے آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کا کورس ہے آپ نے تو کرنی کرنی ہے میرے لیے اس لیے کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے تو مجھے فارمولیشن آنی چاہیے فارمولیشن میں کیا کرتے ہیں ہم ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں آج انہیں اسٹیپس کو ہم دیکھیں گے جو ہم نے کور کر لیے تھے یہ ایک ٹیکنالوجی کی اچھی بات ہے یا بری بات ہے کہ ایک لیکچر دے تو فوراً فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ جی آپ کا لیکچر اچھا تھا یا نہیں تھا یا یہ جی چیز کمی رہ گئی تو فارمولیشن میں مجھے پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی اس کو دوبارہ سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو وارن کیا تھا کہ فارمولیشن جو ہے نا بڑے آرام سے حوصلے سے تسلے سے کرنی چاہیے جب بھی فارمولیشن آپ لے کے بیٹھیں تو کوشش کریں یا تو اگر گرمی کا زمانہ ہے تو آپ کیا کریں ایک اچھی لسی کا گلاس ساتھ رکھیں اور گرمی نہیں ہے اور سردی ہے تو کافی اگر آپ پیتے ہیں تو کافی ساتھ رکھیں اگر چائے پیتے ہیں تو چائے ساتھ رکھیں کیونکہ اس کے اندر پیشنس چاہیے اگر آپ فارمولیٹ غلط کر دیں گے تو آپ کا ماڈل غلط بنے گا اگر ماڈل غلط بن گیا تو سولوشن غلط آئے گا جب سولوشن جب غلط آئے گا تو پھر آپ کی امپلیمنٹیشن غلط ہوگی اور پھر وہاں پہ پرابلم زیادہ آئیں گے جب امپلیمنٹیشن کرنے جائیں گے تو وہاں پر جو آپ کے پاس دیکھیے گا بہت سارے مصیبتیں آ جاتی ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس وقت ہم فارمولیٹ کر رہے ہیں تو اس وقت آسانی کے ساتھ تسلی کے ساتھ سہولیت کے ساتھ اس کو فارمولیٹ کریں وداؤٹ اینی پریشر ٹھیک ہے نا یہ خیال رکھیے گا کہ وداؤٹ اینی پریشر اس وقت کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے بالکل انڈیپینڈنٹ قسم کی میتھمیٹیکل بات چیت کریں دیکھیں میتھمیٹکس میں اگر ٹو کو ٹو سے ڈیوائڈ کریں تو جواب ون آئے گا فور کو ٹو سے جواب آپ فور کو ٹو سے ڈیوائڈ کریں تو جواب آپ کے پاس ٹو آئے گا آئے گا نا اب ٹو جواب آ گیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی ون پوائنٹ نائن نائن ہے اب یہ آپ نے پریشر میں آ کے شاید کہہ دیا ون پوائنٹ نائن نائن ہے ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ ٹو پوائنٹ زیرو ون ہے ہو سکتا ہے لیکن میتھمیٹیکل جواب جو ہے وہ ٹو ہی ہے اب یہ جو گھڑیے ہیں دو طرح کی گھڑی ہوتی ہیں ایک ہی میرے پاس جو ہے نا جس کے اندر آپ کے پاس سوئی نظر آتی ہیں دوسری جس میں ڈیجیٹل واچ ہے جس میں فگرس آتے ہیں اب فگر میں اگر آپ دیکھیں تو nine o'clock minus nine point zero zero لیکن اس گھڑی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا آپ کے پاس سوئی تھوڑی سی ادھر ہو سکتی ہے تھوڑی سی ادھر ہو سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں نائن پوائنٹ زیرو ون ہے یا ایٹ پوائنٹ فائیو نائن ہے تو لیکن میتھمیٹکس جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا بتاتا ہے او آر کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو ایک تو جواب نکال کے دیتا ہے جواب کے بعد آلٹرنیٹ بھی بتاتا ہے اس لیے جب آپ فارمولیٹ کریں گے تو فارمولیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ساری چیزیں نظر آ جائیں گی اس کو دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے میں نے ایگزامپل دو ایک کی آپ کے ساتھ ایک آدھ ایگزامپل اور کروں گا اور کافی سارے نوٹس میں آپ کو ایکسرسائز کے لیے دیتا ہوں اب لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے بیسیکلی ایک میتھمیٹیکل ٹیکنیک ہے یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے یہ جناب مینیجرس آپ کے پاس chief executive officer decision maker استعمال کرتے ہیں کہ جس وقت ان کے پاس اسکیلس ریسورسز ہوتی ہیں ریسورسز کی شارٹیج ہوتی ہے یا ایک لمیٹیشن ہوتی ہے اور ان کے پاس ڈفرینٹ ڈیمانڈس ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایک آپریشن دیکھیں بہت کسی فیکٹری کی دیکھ لیں کسی انڈسٹری کی دیکھ لیں کسی پروڈکشن یونٹ کی دیکھ لیں تو وہ کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ان کے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ریسورسز چاہیے اب ریسورسز تو لمیٹڈ ہیں ان لمیٹڈ ریسورسز کو استعمال کرنا ہے کبھی جگہ کی لمیٹیشن آ جاتی ہے کبھی یوٹیلیٹیز کی لمیٹیشن آ جاتی ہے کبھی لیبر کی لمیٹیشن آ جاتی ہے کبھی را مٹیریل کی لمیٹیشن آ جاتی ہے کبھی کیپٹل کی لمیٹیشن آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا تو یہ ساری لمیٹیشن آپ کے پاس ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے پروڈکشن نکالنی ہے آپ نے چیزیں ڈلیور کرنی ہے اگر چیزیں ڈلیور نہیں کریں گے تو پھر چیزیں نہیں چلیں گی مثال کے طور سے کہ یہ آپ کے پاس پروگرام پہنچ رہا ہے نا یہ پروگرام کیسے پہنچ رہا ہے ٹیلی ویژن کے تاثر سے ہاں؟ اس کے توسط سے پہنچ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز پہنچ رہی ہے اب پیچھے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ چیز پہنچانی ہے آپ کے پاس ساری چیزیں ساری پریکاشنس کر کے الٹیمیٹلی آپ کے پاس پہنچائیں گے اب یہ جو ڈیسیزن میکر ہے یہاں پہ جو بھی مینیجر ہے اس نے ساری اپنے ریسورسز کو ایک جگہ کر کے یہاں پہ الوکیٹ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ پہ کہیں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی کہیں پہ اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی اب جتنے یہ لوگ ہمارے ساتھ انوالوڈ ہیں ان کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے ان کے کیفیٹیریا کا بھی بندوبست کرنا ہے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی بندوبست کرنا ہے اور ان کی شیڈولنگ وغیرہ بھی کرنی ہے یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہوتا ہے یہ جناب ایک مینیجر کر رہا ہوتا ہے جس کے پاس پیرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہر ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ریسورسز جو ہوتی ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں تو فارمولیشن کی طرف آتے ہیں فارمولیشن میں ہمارے پاس کیا چیز ہے فارمولیشن میں ہمارے پاس وہی چار چیزیں ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیسیژ ویریبلس یعنی آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کس چیز پہ ہمارے پاس آئے کس چیز پہ آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں آپ پروڈکشن میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں آپ مارکیٹنگ کے اندر آپ دیکھیں کس کس جگہ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا جس کے اندر لینئر پروگرامنگ کی اپلیکیشن ہے مارکیٹنگ پہ ہو سکتی ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ ہو سکتی ہے انگریڈینٹ مکسنگ پہ ہو سکتی ہے پروڈکٹ مکس پہ ہو سکتی ہے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ آپ کے پاس چوائسیز کرنی ہوتی ہیں جہاں پہ آلٹرنیٹس اویلیبل ہوتی ہے کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کو تو یہ ڈیسیزنس ویریبلس آپ کے پاس امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب ڈسٹینس ویریبل آپ ڈیفائن کر لیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں جب آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کانسٹینٹس لمیٹیشن دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہم نے اتنا اچیو کرنا ہے یہ ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے یہ ہمارا آبجیکٹو ہے ہم اس کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں پروفیٹ کو کاسٹ کو مینیمائز کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لمیٹیشن کیا ہے کس پیرامیٹر کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہے باؤنڈریز کیا ہے کہاں جا سکتے ہیں کدھر نہیں جا سکتے آپ نے پروڈکشن شروع کر دی بہت اچھی پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن مارکیٹ ہی نہیں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے پھر کیا ہوگا بیکار ہے نا تو ڈیمانڈ بھی کریٹ کرنی ہے اسی طریقے سے پروموشن بھی کرنی ہے اینڈ لاسٹلی جب یہ لمیٹیشن آپ کو پتہ جائے جب لمیٹیشن پتہ چل جائیں تو لاسٹلی پھر آپ کے پاس کیا ہوگا نان نیگیٹو کانسٹینٹس ہوتی ہے یا نان نیگیٹیوٹی ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ چار کنڈیشن ہوتی ہیں یہ چار چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز ڈسینس ویریبلس نمبر ٹو پہ آبجیکٹو فنکشنس نمبر تین پہ کانسٹینٹس اینڈ نمبر چار پہ نان نگیٹوٹی تو یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں کسی بھی پرابلم کے اندر جب آپ کے پاس یہ بہت ساری تقریر انگریزی میں لکھی ہوئی ہو یا اردو میں لکھی ہوئی ہو یا کسی اور زبان میں بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹرانسفارم کرنا ہے اس کے اندر یہ جو میتھمیٹکس ہے یہ او آر ہے آپریشن ریسرچ کسی بھی لینگویج کا محتاط محتاج نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پرابلم کو کیسے فارمولیٹ کرنا ہے ہماری پروڈکٹ مکس ایگزامپل تھی نا جس کے اندر ہم نے پروڈکٹ کو مکس کرنا تھا اس ایگزامپل میں ہمارے پاس کیا تھا ٹو پروڈکٹس تھے اور دو دو پروڈکٹس ہم نے بنانے تھے ایک پلیٹس تھی ہمارے پاس ایک مگس تھا ہم نے ایگزامپل لی تھی اس ایگزامپل میں ہمارے پاس کچھ ڈیٹا تھا ڈیٹا یہ تھا کہ پلیٹ بنانے کے لیے ہم کو ایک گھنٹہ چاہیے پلیٹ بنانے کے لیے چار پاؤنڈ مٹی چاہیے اور اس کے اندر اگر ہم بنا کے بیچیں گے تو چار روپے پروفٹ ہے یہ ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے مکس بناتے ہیں مکس بنانے کے لیے ہمیں دو گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اس کے اندر تین کلے تین کے کلے چاہیے اور آپ کے پاس پانچ روپے کا پروفٹ آئے گا تو یہ چھوٹا سا ڈیٹا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا مینوپولیشن کرنا ہے تھوڑی سی جگلنگ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کیا چیز بنائیں اور کتنی بنائیں اور جب یہ بنا لیں گے تو ہمیں کتنا پروفٹ آئے گا ٹھیک ہے نا کہ آپ نے کنوینس بھی کرنا ہے کہ جی اتنے آپ نے پلیٹس بنانی ہے اتنے مگس بنانے اور الٹیمیٹلی جا کے مارکیٹ میں بیچ دیں گے اور ہمارے پاس اتنا پروفٹ آئے گا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی آپ بنائیں گے وہ آپ بیچ دیں گے تو ہمارے پاس اس کی پروفٹ موجود ہے کہ پلیٹ کے اندر پروفٹ جو ہے چار روپے ہے مگس پہ بنانے میں پانچ روپے ہے اگر خالی اس کو ہی لیں نا کہ چار روپے پلیٹ سے ملتے ہیں مگ سے تو آپ کہیں گے یار اچھا ہے مجھے مگ دے دو کیونکہ مگس کو جب میں بیچوں گا تو پانچ پانچ روپے چار مگس میں بیچوں گا تو مجھے بیس روپے پروفٹ ہو جائے گا جبکہ مجھے پانچ پلیٹس بیچنی پڑیں گی پانچ دفعہ مجھے جو میرا کسٹمر آئے گا اس سے مجھے آرگو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مگس کے اندر آپ کو چار دفعہ آرگو کرنا پڑے گا اور پلیٹس کے اندر پانچ دفعہ آرگو کرنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا نا سمپل سی چیز یہ کہ اگر آپ جائیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں کسی بھی بڑی دکان کے اندر تو اس کے اندر سینکڑوں آئٹمس موجود ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر سب کو مکس اینڈ میچ کرنا پڑتا ہے کہ کسی جگہ آپ کو دالیں بھی رکھنی پڑتی ہیں کسی جگہ پہ آپ کو چاول بھی رکھنے پڑتے ہیں کسی جگہ آٹا بھی رکھنا پڑتا ہے یہ تو کھانے کی چیزوں کی بات کرتا ہوں اسی طرح سے کاسمیٹکس آپ رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ کچھ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ چھوٹی سی دکان میں جا کے دیکھیں آبزرو کر کے دیکھیں تو وہ آدمی کس طریقے سے کام چلا رہا ہے تو آپ یہ پوچھیں گے کہ جی اس نے تو اور نہیں پڑا لیکن وہ کیسے یہ چیزیں چلا رہا ہے یہ او آر جو مینجمنٹ ہے بیسیکلی کیا چیز ہے ساری کی ساری چیزیں کامن سینس ہے اور کامن سینس کو اگر آپ کوانٹیفائی کر کے میز پہ لگ دیں تو وہ اور کیا بنتا ہے او آر بن جاتا ہے جب یہ دکاندار بیٹھ کے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں اس نے لے کے آنی ہے کون سی چیز نہیں لے کے آنی ہے تو دماغ کے اندر سمپلی وہ او آر لگا رہا ہوتا ہے آلٹرنیٹ ڈیسیجنس کی طرف بات چیت کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ تھا ہمارے پاس کہ فورٹی آورس آف لیبر آپ کے پاس ہیں اسی کے اندر کہ آپ نے کام کرنا ہے 120 ٹوینٹی پاؤنڈس آف آپ کے پاس کلے موجود ہے چائنا مٹی موجود ہے اس کے علاوہ اگر زیادہ کی بات چیت کریں گے تو اویلیبل نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس لمیٹیشنس ہیں یہ آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں آپ نے کیا کیا سب سے پہلے ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کیا تھا اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ میں ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ X one number of plates بناؤں گا اور X two number of plate sorry mix بناؤں گا X one number of plates X two number of mix تو یہ آپ نے بنانے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے فارمولیٹ کرتے ہیں جو ہم نے فارمولیٹ کیا تھا وہ کچھ اس طریقے سے آیا تھا ٹھیک ہے نا ایکس ون اور ایکس ٹو ہم نے ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کیے تھے اس کے بعد آبجیکٹو فنکشن ہمارے پاس تھا کہ maximize four X one plus five X two یعنی کہ پلیٹ کو بیچنے سے جو پروفٹ آ رہا ہے اور مارکس کو بیچنے سے جو پروفٹ آ رہا ہے اور جتنے ہم نے مکس بنانے ہیں جتنی ہم نے پلیٹس بنانی ہے ان کو ملٹیپلائی کیا اور ایڈ کیا ہمارے پاس کیا ہے four X one plus five X two کیونکہ ایکس ون ہمارے پاس پلیٹس ہیں ایکس ٹو ہمارے پاس پلیئرس ہیں میکس پلیٹ کی جو پروفٹ ہے وہ فور روپیز ہے اور مکس کا پروفٹ جو ہے فائیو روپیز ہے four X one plus five X two تو profit is four X one plus five X two اس پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کب کریں گے جب پلیٹ زیادہ بنائیں گے اور مکس زیادہ بنائیں گے لیکن آپٹیمم نمبر بنانے ہوں گے آپٹیمم جب استعمال کرتے ہیں تو وہ دونوں لفظوں میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت اچھا یعنی جو ان پیرامیٹرس کے اندر سب سے بہتر چیز ہے اس کو ہم آپٹیمم کہتے ہیں اس کی ماڈل کانسٹینٹ کیا تھی ہمارے پاس دو چیزیں تھیں ایک چیز ہمارے پاس کانسٹینٹ تھی وہ لیبر پہ تھی اور دوسری جو کانسٹینٹ تھی ہمارے پاس کلے کے اوپر تھی جو پہلی کانسٹینٹ تھی وہ one X one plus two X two is less than equal to forty یعنی یہ کانسٹینٹ چالیس گھنٹے کے اندر اندر کمپلیٹ کرنی ہے and four X one plus three X two should be less than equal to one twenty and finally جو ہمارے پاس کانسٹینٹ تھی نان نیگیٹوٹی کی وہ تھی X one is non negative and X two is non negative X one is greater than equal to zero and X two is also greater than equal to zero تو یہ ہمارے پاس فارمولیشن آ گئی تھی اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں آپ کے پاس جب سوال آئیں گے تو اس طرح سے لکھا جائے گا کہ maxima is that is equal to four X one plus five X two subject to one X one plus two X two less than equal to forty four X one plus three X two less than equal to one twenty X one and X two non negative اس کا جو ہم نے سولوشن نکالا تھا وہ سولوشن نکالا تھا کہ X one is equal to twenty four plates X two is equal to eight marks اور جواب آیا تھا ون تھرٹی سکس روپیز یہ جو جواب آیا تھا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ابھی ہم نے کوئی ٹیکنیکس استعمال نہیں کی ہٹ اینڈ ٹرائل سے کیا ہے اور اس کے لیے طریقہ کار خاص موجود ہے ذرا سا ہم نکلیں اس فارمولیشن سے تو انشاءاللہ گرافیکل میتھڈ اور آپ کو سمپلیکس میتھڈ بتائیں گے جس کے تحت آپ کوئی بھی لینئر پروگرامنگ پرابلم دیا ہوا ہو یا جو لینئر پروگرام آپ کو دیا ہوا اس کو آپ سالو کر لیں گے یہ جو میں نے ابھی ایگزامپل لی تھی اس کے اندر دو کانسٹینٹ تھی دو انکویلٹیز تھیں ٹھیک ہے دو انکویلٹیز تھیں اور ایک آبجیکٹو فنکشن تھا یہ تو بڑی نارمل سی چیز ہے جب میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا آئل سیکٹر کی تو کتنے ہزار اس کے اندر روز ہیں کتنے سو کالمس آپ کے پاس بنتے ہیں یعنی جتنے ڈسینس ڈسٹینس اب یہاں پہ جو ڈسینس ویریبل ایکس ون اور ایکس ٹو ہے اب ڈسینس ویریبل پچاس ہو سکتے ہیں سو ہو سکتے ہیں ہزار ہو سکتے ہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ایک دفعہ طریقہ کار پتہ چل جائے تو ہزار ویریبل کو بھی ہینڈل کر لے گا اور ہزار کانسٹینٹس کو بھی ہینڈل کر لے گا تو یہ نہیں سوچیں کہ دو ویریبل اور دو کانسٹینٹ تو اچھی بات ہے اگر پچاس کانسٹینٹس آپ کے پاس دی ہوئی ہو پچاس ویریبل دیے ہوئے ہیں تو بھی ہم اس کو سالو کر لیں گے صرف تھوڑا سا طریقہ کار پتا ہونا چاہیے ہم آپ کو بتائیں گے جناب اس کا میکسیمم پروفٹ 136 ہے اگر آپ اس کو چینج کر کے دیکھیں مثال کے طور سے ایکس ون کو 23 کر لیں اور ایکس ٹو کو 9 کر لیں تو آپ دیکھیے گا 136 تھرٹی سکس پروفٹ نہیں آئے گا this is optimum profit which you can get by this sort of formulation by this sort of solution solution کیا ہے X one is equal to to twenty four and اب اس کے بعد دوسری جو ایگزامپل کی تھی جس میں انگریڈینٹ مکس تھی یہ پروڈکٹ مکس کی بات تھی ابھی جو میں نے اگزامپل کی نا یہ پروڈکٹ مکس کی تھی اس سے اس کے بعد جو ایگزامپل تھی انگریڈینٹ مکس کی یعنی یہ پروڈکٹس آپ کے پاس الگ الگ ہیں اور آپ نے ان کو بنا کے بیچنا ہے اب آپ کے پاس ایک پروڈکٹ نکلنا ہے اس پروڈکٹ کے اندر آپ نے کچھ انگریڈینٹس ڈالنے ہیں اور وہ انگریڈینٹس کس طرح کے ہو سکتے ہیں ابھی جیسے ہم نے مثال لی تھی کہ چائنا مٹی کی ہے نا یہ جو مثال لی تھی کہ جس میں کلے آپ ایکسپینسو ڈالتے ہیں اس میں کسی بھی تھوڑی سی جگہ آپ کیا کرتے ہیں ملاوٹ کر دیتے ہیں اور ایک عام کوالٹی کی مٹی ڈالتے ہیں جب آپ کوالٹی کی مٹی ڈالتے ہیں تو آپ کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے مارکیٹ میں پھر اس کی قیمت کم ہوتی ہے آپ جائیں یہ جو مگس ہوتے ہیں یا آپ پلیٹس دیکھیں تو بڑی ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے آپ کو پانچ روپے کی پلیٹ بھی مل جائے گی یہ چائنا مٹی کی آپ کو پانچ سو روپئے کی بھی مل جائے گی آپ کو پانچ ہزار روپے کی بھی ملے گی اس میں کیا ہوگا یہ فردر ریفائننگ ہوتی ہوتی جائے گی اور اس کے بعد ڈیزائننگ وغیرہ بھی بہتر ہوگا یعنی اس کے اندر جو آپ کے پاس انگریڈینٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گے جتنے انگریڈینٹس ڈالتے جائیں گے اچھے ڈالتے جائیں گے اچھی کوالٹی کے ڈالتے جائیں گے ویلو ایڈیڈ کرتے جائیں گے تو اتنی ہی آپ کے پاس قیمت بڑھتی جائے گی تو اب جو ایگزامپل ہم نے کی تھی نیکسٹ انگریڈینٹ مکس کی کی تھی جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ سن فلاور کوئی پروڈکٹ ہے کوئی دلیا ہے کوئی جو کا ہے اس کے اندر ویٹ ہے اس کے اندر رائس ہے تو آپ نے وہ بنانا ہے بنانے کے بعد مارکیٹ میں بیچنا ہے لیکن مارکیٹ میں وہ اس وقت تک پاس نہیں ہوگا کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر یا ڈائٹریشین جو ہے وہ اس کو چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد آپ کا دلیا یا جو آپ کے پاس یہ جو برانڈ ہے نا سیریل کا یہ سب پاس کریں گے جبکہ وہ minimum requirement of vitamins A اور ڈی جو ہے نا پوری نہ کرے اب ہم نے دیکھا کہ جو ویٹ ہے اس کے اندر وٹامن اے کتنا ہوتا ہے اوٹس میں وٹامن ڈی کتنا ہوتا ہے اینڈ سملرلی رائس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر کتنا وٹامن اے اور ڈی ہوتا ہے یہ دیا ہوا ہے ہمارے پاس ڈیٹا یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس وٹامن اے اور ڈی دیکھنا ہے تو ویٹ کے اندر دس ملی گرام ہوتا ہے اور اوٹس کے اندر 20 ہوتا ہے اور رائس کے اندر 8 ہوتا ہے سملرلی وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ کو رائس میں 12 ملے گا اور اوٹس میں 14 اور اسی طرح سے ویٹ میں 7 لیکن جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم 100 ملی گرام پر باکس ہر ایک باکس کے اندر کم سے کم 100 ملی گرام آپ کے پاس وٹامن ای e ہونا چاہیے سملرلی 70 ملی گرام وٹامن ڈی اب آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں ویٹ میں سے کیا ویٹ ہی ڈال دیں خالی یا رائس ڈال دیں یا اوٹس ڈال دیں نہیں تینوں کو ڈالنا ہوگا کیونکہ تینوں کی پرائسز ڈفرنٹ ہیں یہ ہم نے بتایا تھا کہ cost of one ounce of wheat was point four cost cost of of of one ounce was was point six یعنی سکسٹی پیسہ اور اسی طریقے سے رائس ٹوینٹی پیسہ یہ سستا سا کوئی رائس ہے جس کو ہم استعمال کریں گے وٹامن اے اور ڈی معلوم کرنے کے لیے یا نکالنے کے لیے اس کے اندر ویریبل کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ X one X two X three کہ کتنے آؤنسز آف ویٹ ڈالیں کتنے آؤنسز آف اوٹس ڈالیں اور کتنے آؤنسز آف رائس ڈالیں once again X X X once one one ounces ounces of of wheat oats and X three ounces of rice آپ ڈال لیں کہ کتنے ڈالیں کتنے کتنے ایک ڈالوں دو ڈالوں تین ڈالوں چار ڈالوں تو میں نے X one X two X three لکھا اس کے بعد آبجیکٹو فنکشن کیا ہے ہمارے پاس کاسٹ ہے اس کو کاسٹ ہم نے منیمائز کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویٹ کی کاسٹ چالیس پیسہ ہے اسی طریقے سے اوٹس کی پرائز جو ہے سکسٹی پیسہ ہے اور آپ کے پاس رائس کی پرائز ٹوینٹی پیسہ ہے تو میں نے جتنا میں استعمال کر رہا ہوں جتنا ویٹ جتنا رائس جتنا اوٹس ان کی پرائسز سے ملٹیپلائی کر دیا ٹوٹل ایڈ کر دیا میرے پاس کاسٹ آئی کاسٹ کیا آ گئی zero point four X one plus zero point six X two and plus zero point two X three یہ میرے پاس کاسٹ آئی اس کاسٹ کو میں نے کیا کرنا ہے منیمائز کرنا ہے یہ میرا آبجیکٹو فنکشن ہو گیا اسی طریقے سے میں نے جب کانسٹینٹ اپنی بنائی تو میری کانسٹینٹس کیا گئی دو ہی کانسٹینٹ تھے ہمارے پاس ایک وٹامن اے کم سے کم ہونا چاہیے کم سے کم ہونا چاہیے اور دوسرا وٹامن ڈی کم سے کم ہونا چاہیے اس کو جب میں نے فارمولیٹ کیا تو میرے پاس X X one plus plus twenty two should two hundred کیونکہ ہر باکس میں وٹامن اے کی تعداد کم سے کم سو ہونی چاہیے سو ملی گرام پر آؤنس ٹھیک ہے اور ایک ویٹ سے ہم نکال سکتے ہیں ٹین ملی گرام اسی طریقے سے ویٹ سے ٹین اوٹ سے ٹوینٹی اور لاسٹلی رائس سے ہم ایٹ نکال سکتے تو ہمارے پاس پہلی کانسٹنٹ آ گئی ten X one plus twenty X two plus eight X three should be greater than equal to hundred اس کیس کے اندر گریٹر دین کی انکوالٹی آئی ہے کیوں آئی ہے کیونکہ ہمیں کم سے کم چاہیے ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لوگ خوش ہوں گے اور آپ کا زیادہ چیز خریدیں گے لیکن اس میں کاسٹ زیادہ آئے گی آپ کے پاس دی کانسٹینٹ وٹامن ڈی کیا ہمارے پاس آئی seven X one plus fourteen X two plus twelve X three and that should be greater کیونکہ کم سے کم seventy milligram per box آپ کو وٹامن ڈی پرووائڈ کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی اور لاسٹلی وہی چیز کہ آپ کے پاس تینوں parameters X one X two X three جو ہے نا وہ نان نیگیٹو ہونے چاہیے یہ ہماری فارمولیشن تھی اس فارمولیشن کو جو ہم لکھتے ہیں وہ ایل پی ماڈل اس فارم میں لکھتے ہیں کہ minimize the cost which is zero point four X one plus zero point six X two plus zero point subject be should negative non be should than equal to zero تو یہ آپ کے پاس ایل پی ماڈل بن گیا یہ جو پہلے سادہ سی ایگزامپل لی تھی پھر یہ ایک ڈیفیکلٹ سی ایگزامپل تھوڑی سی لی تھی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کے بعد اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی ایک آسان سی ایگزامپل بن گئی آپ کے پاس زیادہ تر اس طرح کا ایک فارمولیشن دی ہوئی ہوگی پھر اس کو آپ نے سالو کرنا ہوگا اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے ایک ڈفرنٹ فارمیٹ کے اندر اور پھر اس کو ہم سالو کریں گے ٹھیک ہے میں سمپلیکس میتھڈ کی بار بار بات چیت کر رہا ہوں بار بار بتا رہا ہوں تو اس کو دیکھیں سالو کریں اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ ان ایکوالٹیز کو سالو کیا ہے نارملی اکویشنس کو سالو کیا ہوگا اکویشن چاہے آپ کے پاس ایک ویریبل میں ہو یا اکویشن دو ویریبل میں ہو آپ نے سالو کی ہوگی ٹھیک ہے نا جب سسٹم آف اسٹریٹ لائنس ہم نے پڑھی تھیں تو وہاں پر جب لائنس انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو ہم نے پوائنٹس آف انٹرسیکشن معلوم کیا تھا اور وہی چیزیں یہاں پر بھی کریں گے اب یہاں پر جو بات چیت ہوگی وہ کئی ڈائمینشنس کی ہوگی جب آپ نے فرسٹ ایئر میں یا نائن ٹینتھ میں الجبرا اور جیومیٹری پڑھی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا پلین کے اوپر ڈرا کیا تھا پھر اس کے بعد کوآڈینیٹ جیومیٹری تھری ڈائمینشن کی ہوتی ہے جو اس اسپیس کی ساری بات چیت کرتی ہے تھری ڈائمینشن لیکن یہاں پہ ہم four dimension five dimension ten dimension کی بھی بات چیت کریں گے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں یہاں پہ تین ویریبلس ہیں دو کانسٹینٹس ہیں یعنی X one X two X three کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے ان شاء اللہ معلوم کریں گے تو جناب آگے دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس ہے ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس اس وقت موقع ہے اس وقت ٹائم ہے ہم کر لیتے ہیں فارمولیشن کیونکہ بعد میں تو ہم اس کے سولوشن کی طرف ہی جائیں گے اور اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم فارمولیٹ کریں ایک اور ایگزامپل ہے انویسٹمنٹ پلاننگ کی جب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اپلیکیشن آف لینئر پروگرامنگ تو اس میں بڑی چیز تھی کہ انویسٹمنٹ پلاننگ اور شروع میں پہلے دن شاید میں نے لیکچر میں بتایا تھا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا ہو تو او آر کو استعمال کر سکتے ہیں تو انویسٹمنٹ پلاننگ کی ایک اگزامپل ہے کہ ہمارے پاس کوئی صاحب ماجد خان صاحب ہیں ان کے پاس کچھ پیسہ ہے یہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے ستر ہزار روپے لیکن پھر بھی ضعیف ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ستر ہزار روپے کہاں کہاں انویسٹ کروں اب ستر ہزار روپے ہیں اگر اس کو ستر ہزار ملین بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں نے ایم چھوڑ دیا ہو ستر ہزار ملین کا مطلب سیونٹی بلین روپیے ستر ارب روپے تو کافی بات ہوتی ہے نا کافی بڑی رقم ہے اس کو جو انویسٹ کرنا ہے بڑا صحیح طریقے سے کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کس کس جگہ کرنا ہے تو ہمارے پاس کچھ کنڈیشن دی ہوئی ہیں کچھ ریسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کچھ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں اب تین چار اسکیمز ہیں این آئی ٹی اسکیمس ہوتی ہیں نیشنل سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں اور بزنس وغیرہ ہو سکتی ہے لیکن اسی کے لیے یہاں کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ کچھ ریٹ آف ریٹرنس ہیں اور اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ریٹ آف ریٹرن کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو فارمولیٹ کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ انویسٹ کریں لیکن یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کیونکہ ہم نے سولوشن کا طریقہ کار ابھی تو نہیں پڑھا ہے تو ہم صرف اس وقت فارمولیٹ کریں گے اس پرابلم کو پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے mister Majid Khan has rupees seventy thousand to invest in سیوریشنل defence saving certificate percent return five percent return خاص deposit percent H alternate of maturity اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے جی بالکل ٹھیک بات ہے خاص ڈیپوزٹ کے اندر آپ انویسٹ کر دیں کیونکہ تھرٹین پرسینٹ ریٹرن ہے بہت فرسٹ کلاس بات ہے سوچنے کی کیا بات ہے انویسٹ کر دیں سمپل سی بات ہے نا کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے کہ کسی کی جگہ تو ٹین پرسینٹ ریٹرن ہے کسی جگہ six point five percent return ہے کسی جگہ eight point five percent return ہے تو تھرٹین پرسینٹ جہاں پر نظر آ رہا ہے خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ وہاں انویسٹ کر دیں اور آپ کو کوئی مسئلے کی بات نہیں لیکن ایسی بات نہیں کچھ کنڈیشنس ہیں کچھ اسٹرنگس موجود ہیں ٹھیک ہے نا اسٹرنگس موجود ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہوئی ہیں وہ کنڈیشن پڑھ لیتے ہیں in addition each investment alternative has a different perceived risk this creating a desire to diversify Majid Khan wants to know how much to invest in each alternative in order to maximize the return اب یہ تو ہم نے میں نے بتا دیا آپ کو کہ ڈفرنٹ رسک ہیں ڈفرنٹ آلٹرنیٹوز ہیں ڈفرنٹ ریٹرنس ہیں اب رسک کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں کنڈیشنز کیا ہیں جو ان کے اوپر کیونکہ جب وہ گئے مارکیٹ کے اندر وہ اپنے بینکر کے پاس گئے اور اس بینکر نے ان کو کافی سارے آلٹرنیٹ بتائے اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی بتائے خود خدشات بھی بتائے وہ خدشات دیکھتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ no more than twenty percent of the total investment should be in the خاص ڈپازٹ تو پہلی ریسٹرکشن تو یہ آ گئی جی کہ ٹوینٹی پرسینٹ سے زیادہ ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ نے خاص ڈپازٹ میں نہیں کر سکتے no more than twenty percent of the total investment should be in the خاص ڈپازٹ یعنی کہ جس میں تھرٹین پرسینٹ والی بات تھی تو وہ ہمارے پاس کیا آ گئی کہ اس میں ٹوینٹی پرسینٹ زیادہ آپ انویسٹ نہیں کر سکتے number two the amount invested in defence saving certificate should not exceed the amount invested in the other three alternatives یعنی کہ تینوں کو اگر آپ ملائیں تو وہ برابر ہونی چاہیے ایٹ دی موسٹ ڈیفینس کے برابر ڈیفینس میں اس سے زیادہ آپ انویسٹ نہیں کر سکتے the amount invested in defence saving certificate should not exceed the amount invested in the other three alternatives then number three at least thirty percent of the investment should be N I T and defence saving certificates the ratio of the amount invested in national certificate invest should not exceed one to three یہ چار کنڈیشن آپ کے پاس ہیں جی جناب اب یہ چار آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہیں جس کے اندر آپ نے انویسٹ کرنا ہے آپ کے پاس کچھ کنڈیشن ہیں چار کنڈیشن دی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس جگہ خاص ڈپازٹ میں کتنا انویسٹ کرنا ہے ڈیفینس میں کتنا کرنا ہے مطلب کنڈیشن دی ہوئی ہے نا یہ نہیں ایگزیکٹ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اتنا کتنا کرنا ہے کچھ ریشوز بتائی ہوئی ہیں کچھ آلٹرنیٹیو بتائے ہوئے ہیں اور کچھ تھوڑی سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن بتائی ہوئی ہیں اس کو کیسے فارمولیٹ کریں گے آپ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کر لیں گے ہم سپوز کریں گے کہ وہ ایکس ون جو ہے نمبر ون اسکیم کے اندر جو آپ کے پاس نیشنل سرٹیفکیٹ ہے سپوز ایکس ٹو دوسری scheme suppose N I T ہے ایکس تھری تیسری اسکیم اور ایکس فور چوتھی اسکیم تو ہم یہ فرض کر لیں گے کہ یہ چاروں میں x one x two x three x four invest کریں گے اب یہ ایکس ون ایک جگہ انویسٹ کر رہے ہیں ایکس ٹو دوسری جگہ انویسٹ کر رہے ہیں ایکس تھری تیسری جگہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ایکس فور چوتھی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں ٹوٹل پیسہ کتنا ہے ان کے پاس ان کے پاس ٹوٹل پیسہ سیونٹی تھاؤزینڈ ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا تو یعنی کہ x one plus x two plus x three plus x four should بھی اکول ٹو سیونٹی تھاؤزینڈ یعنی ستر ہزار پورے کا پورا انویسٹ کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ sixty nine thousand five hundred rupees کو انویسٹ کر دو نہیں اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ سیونٹی تھاؤزینڈ کو آپ نے ٹوٹل کو انویسٹ کرنا ہے یعنی کہ ایک ریسٹرکشن ایک کنڈیشن یہ آ گئی x one plus x two plus x three plus x four should be equal to seventy thousand پھر چار کنڈیشن تو آپ کے پاس اور دی ہوئی ہیں ان چاروں کنڈیشن کو سیٹسفائی کرنا ہے ون بائی ون لے کے پہلے ہم لیں گے ایک کو اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ڈیسیزن ویریبل ڈیفائن کریں گے پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کریں گے آبجیکٹو فنکشن کیا ہے ان کا ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس پروفٹ آئے ریٹرن زیادہ سے زیادہ آئے ایک کا ریٹرن آپ کو پتا ہے دوسرے کا پتا ہے تیسرے کا پتا ہے چوتھے کا پتا ہے پھر آپ نے دیکھ لیا کتنا کتنا انویسٹ کر رہے ہیں تو ٹوٹل ریٹرن آپ کے پاس آ جائے گا اس ریٹرن کو ہم میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب ڈسین ویریبلس آپ کے پاس کیا ہیں وہی ہیں فورن میں نے لکھ دیا کہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے amount x one national certificates x two in defence x three in N I T and x four in خاص ڈپوزٹ تو یہ آپ نے چاروں جگہ انویسٹ کر دیا x one x two x three x one national x two defence x three N I T x four in خاص یہ چاروں اسکیموں میں تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ نے انویسٹ کر دیا تاکہ ڈائیورسیفائی ہو جائے next objective function rate of return آپ کے پاس کیا ہے جی ہاں سب سے پہلے جو آپ کے پاس خاص ہے اس میں 8.5 پوائنٹ ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل کیا جائے گا point zero eight five x one plus point one zero zero x two plus point six five x three and plus point one three zero x four تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل پروفٹ آ گیا یہ پروفٹ آئے گا کیونکہ ایکس ون ایک پہلی اسکیم میں ایکس ٹو دوسری اسکیم میں ایکس تھری تیسری اسکیم میں ایکس فور چوتھی اسکیم میں پہلی اسکیم میں profit eight point five percent ہے دوسری پہ ٹین پرسینٹ ہے تیسری پہ سکس پوائنٹ فائیو ہے اور فورتھ اسکیم میں تھرٹین پرسینٹ پروفیٹ ہے یہ آپ کے پاس جو میکسیمم پروفٹ آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے میکسیمائز کرنا ہے جی ہاں بالکل زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور یہ کس صورت میں کر سکیں گے جبکہ آپ کو آپ کی باؤنڈریز آپ کی لمیٹیشنس آپ کی کانسٹینٹس پتا ہوں اگر کانسٹینٹس آپ کے پاس زیادہ ہیں سخت ہیں تو شاید پروفٹ زیادہ میکسیمائز نہ ہو سکے لیکن اگر آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے تو آپ اس پروفٹ کو میکسیمائز کر سکیں گے پروفٹ کو کس طرح سے میکسیمائز کریں گے کہ آپ وائزلی انویسٹ کریں گے کس کے اندر ایکس ون کے اندر وائزلی انویسٹ کریں گے ایکس ٹو کے اندر اور وائزلی انویسٹ کریں گے x three and x four کے اندر یعنی جتنی بھی اسکیمس آپ کے پاس ہیں اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیں گے اور وہ چاروں کنڈیشن جو آپ کے پاس دی ہوئی ہیں سوال کے اندر اس پرابلم کے اندر وہ بھی سیٹسفائی ہونی چاہیے اب آتے ہیں کانسٹینٹ کی طرف کیونکہ تھرڈ اسٹیج میں ہم نے کیا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جی کانسٹینٹس آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے ہم نے ڈسٹینس ویریبل بتا دیا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آبجیکٹو فنکشن بتا دیا اب دیکھتے ہیں کہ کانسٹینٹس کس طرح کی ہمارے پاس آتی ہے یہ ماڈل چیز یہ ہے کہ no more than twenty percent of the total investment should be in خاص یعنی ایکس فور جو آپ کے پاس ہے should be less than equal to fourteen twenty percent seventy thousand کا فورٹین تھاؤزینڈ ہے تو آپ کے پاس سیونٹی تھاؤزینڈ کا جو ٹوینٹی پرسینٹ ہے تو فورٹین تھاؤزینڈ سے زیادہ آپ خاص ڈپازٹ میں انویسٹ ہی نہیں کر سکتے تو پہلی کانسٹینٹ یہ ہے کہ ایکس فور کی قیمت جو بھی نکالیں گے that should be less than equal to fourteen thousand جی سیکنڈ کانسٹینٹ ہے amount invested in defence saving certificate should not the amount invested in the other three alternative تو آپ کے پاس کیا آ گیا x two should be less than equal to x one plus x three plus x four یعنی ڈیفینس میں جتنا انویسٹ کریں گے وہ ایک طرف ہوگا اور وہ دوسرا انویسٹمنٹ دوسری طرف یعنی x two should be less than اور equal to x x x one plus plus three four the amount of investment in defence should not exceed the investment in all other three schemes تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ کانسٹنٹ آ گئی اس کے بعد تھرڈ کانسٹنٹ دیکھتے ہیں تھرڈ کانسٹنٹ کیا ہے at least thirty percent of the investment should be in the N I T and defence saving certificate یعنی کہ این آئی ٹی اور ڈیفینس کو اگر آپ کمبائن کریں تو آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ آنی چاہیے وہ کتنی آنی چاہیے کم سے کم twenty one thousand at least thirty percent should be invested in N I T and defence تو یہ کنڈیشن آپ کو اور لگا دی گئی کہ یعنی x x one plus three should be greater than equal to twenty one thousand اگر آپ ایکس ون میں فورٹین تھاؤزینڈ لگا رہے ہیں تو ایکس ٹو میں سیون تھاؤزینڈ لگائیں گے اگر ایکس ون میں آپ سیون تھاؤزینڈ لگا رہے ہیں سوری ایکس ٹو میں اگر آپ سیون تھاؤزینڈ لگا رہے ہیں تو ایکس تھری میں آپ کو فورٹین تھاؤزینڈ لگانی پڑے گی تو یہ کنڈیشن آپ کے پاس آ گئی کہ x two plus x three should be greater than equal to twenty one thousand تو یہ جناب سیکنڈ آلٹرنیٹو ہے سیکنڈ uh, آپ کے پاس ریسٹرکشن ہے کہ at least thirty percent of the investment should be N I T and defence saving certificate third constant ہمارے پاس کیا ہے the ratio of amount invested in national certificates to the amount invested in should not exceed one to three یعنی کہ اس کی جو ریشو ہے x one over x three should be less than equal to one by three یہی چیز ہے نا یہی میں نے لکھا ہے کہ three x one should be less than or equal to x3 تو یہ آپ کے پاس لاسٹ کانسٹینٹ تھی ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ چار جو کانسٹینٹ تھیں وہ تو ایکسپلسٹلی آپ کو دی ہوئی تھیں لیکن یہ جو پانچویں میں نے کانسٹینٹ لکھی ہے یہ امپلسٹ تھی آبویسلی کہ x one x two x three x four تو آپ نے انویسٹ کرنا ہے لیکن ٹوٹل اماؤنٹ جو انویسٹمنٹ کی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ کتنی ہے وہ تو سیونٹی تھاؤزینڈ ہے تو یہ آپ کے پاس جو ففتھ کانسٹینٹ ہے یہ x one plus x two plus x three plus x four should بھی اکول ٹو سیونٹی تھاؤزینڈ یہ بھی آپ کے پاس ایک ایڈیشنل کانسٹینٹ ہے اور یہ کانسٹینٹ سب پہ بھاری ہے سب سے امپورٹنٹ ہے ہر جگہ تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی موجود ہے لیکن اس کانسٹینٹ کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی فلیکسیبلٹی موجود نہیں ہے سیونٹی تھاؤزینڈ آپ نے انویسٹ کرنے ٹوٹل اس میں سے کوئی پیسہ بچانا نہیں کوئی پیسہ زیادہ نہیں لگانا ہے تو this is what we call a dominant constant سب کے اوپر ہاوی ہے تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ماڈل کانسٹینٹس کیا آ گئی ہیں جی سارے ماڈل کانسٹینٹس ہمارے پاس یہ ہیں پہلی چیز یہ کہ x four should be less than equal to fourteen thousand x two should be less than equal to x one plus x three plus x four x two plus x three should be greater than equal to twenty one thousand three x one should be less than equal to x three and lastly x one plus x two plus x three plus x four should be equal to seventy thousand تو یہ آپ کے پاس ساری کانسٹینٹس یہ سیٹ آف کانسٹینٹس آپ کے پاس آ گیا اس ماڈل کے لیے اس پرابلم کے لیے اس ایگزامپل کے لیے یہ کانسٹینٹس ہیں یہ لمیٹیشنس ہیں اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے اندر رہ کے پھر آپ نے x one x two x three x four کی قیمت معلوم کرنی ہے یا ان کی ویلوز معلوم کرنی ہے کتنا کس کس جگہ پہ انویسٹ کریں اس کے بعد بعد میں آپ کو پتا ہے کہ کون سی کانسٹینٹ ہیں جی نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹ ہیں جس میں آپ کے پاس x one x two x three x four all should be non negative اور should be greater than equal to zero x one x two x three x four should to 0 یہ خیال رکھیے گا یہ امپورٹنٹ کنڈیشن ہوتی ہے کس چیز کی جناب لینئر پروگرامنگ کی اگر کسی جگہ یہ کنڈیشن وائلٹ کریں گے یا چینج کریں گے یا اس کو ڈیویٹ کریں گے تو ہم آپ کو ریزن بتائیں گے کس طرح سے اس کو کریں گے لیکن 99.99% میں یہ کنڈیشن نان نیگیٹوٹی ہولڈ کرتی ہے تو ہمارا ٹوٹل ماڈل کیا بنا جی ٹوٹل ماڈل آپ کے پاس بن گیا maximize 0.085x1 plus 0.100x2 plus 0.065x3 plus 0.130x4, subject to the conditions, same conditions, that is x4 should be less than or equal to 14,000, x2 minus x1 minus x3 minus x4 should be less than or equal to 0, x2 plus x3 should be greater than or equal to 21,000, 3x1 minus x2 should be less than or equal to 0, تو یہ ماڈل ہے اس ماڈل کو اگر آپ دیکھیں اس کو اینالائز کریں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے ایک آبجیکٹو فنکشن ہے اس کے اندر کچھ ویریبلس ہیں کتنے ویریبلس ہیں چار ویریبلس ہیں کانسٹینٹس دیکھیں آپ کے پاس کتنی پانچ کانسٹینٹس ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک ایل پی ماڈل ہے جس کے اندر آپ نے ویلوز معلوم کرنی ہے x one x two x three x four کی اور اس کے بعد چار کانسٹینٹس ہیں اور پانچویں کانسٹینٹس جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے دیٹ واز کانسٹینٹ اور چھٹی کانسٹینٹ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ کون سی ہے نان نیگیٹوٹی کی اس کے اندر رہ کے آپ نے اس ایل پی ماڈل کو سالو کرنا ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں ایگزامپل فور جلدی سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں یہ کیمیکل مکسچر کی ایگزامپل ہے کہ مختلف کمپوننٹس ہیں آپ کے پاس ان کو مکس کرنا ہے اور کچھ چیزیں سیٹسفائی کرنی ہے نا مکس اینڈ میچ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے سب سے امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے کس کی لینئر پروگرامنگ کی تو ایک ایگزامپل اس کی لیتے ہیں جلدی سے اور اس کو پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کیا چیز بنا رہے ہیں کون بنا رہا ہے کس طرح سے بنا رہا ہے یہ کسی ایک کمپنی کی میں نے ایگزامپل لی ہے یہ ایک فکٹیشیس نیم ہے ویسی ایک سپوز نیم ہے کوئی کمپنی اس طرح کی ایگزٹ نہیں کرتی ہے لیکن ڈیٹا ہم نے خود اپنے پاس سے جنریٹ کیا ہوا ہے United Chemical Company produces a chemical mixture for a customer in one thousand pound batches the mixture contains three ingredients zinc mercury and potassium the mixture must conform to formula specification that is a recipe supplied by the customer the company wants to know the amount of each to to put in mixture that will meet all the requirements of the mix and minimize total cost تو یہ جناب ایک کسی کے لیے کوئی کیمیکل بنانا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے زنک مرکری اور پوٹاشیم یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہے ان کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد کوئی کمپاؤنڈ بنانا ہے اور اس کمپاؤنڈ کی کچھ پراپرٹی ہے اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ بھی سیٹسفائی کرنی ہوگی جو کنڈیشنس ہیں وہ سیٹسفائی کرنی ہوگی تو اس سے آپ کو ایک براڈر پکچر پتہ چلتی ہے یہ کمپنی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ کیمیکل کمپنی ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے چیزیں بناتی ہے کچھ کیمیکلس بنا کے دیتی ہے اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں کچھ کمپوننٹس ہیں اس کو کسی طرح کسی طرح سے آپ مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد آپ کوئی چیز بنا کے تیار کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا پینٹ فیکٹریز ہو سکتی ہیں کیمیکل فیکٹریز ہو سکتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز ہو سکتی ہیں یہ سب اسی طرح کی کام کرتے ہیں پراپرلی مکسنگ کرتے ہیں پراپرلی میچنگ کرتے ہیں اور جو بھی پراپرٹیز ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ایک ایگزامپل ہے کہ یوناٹیڈ کیمیکل کمپنی ہے اس کے اندر کچھ را مٹیریل آ رہا ہے کچھ فریج پروڈکٹ نکل رہا ہے الٹیمیٹلی کسی کمپنی نے دوسرے نے کہا کہ جی ہمیں یہ چیزیں بنا کے دے دو یہ بنا کے دے رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں زنک ہے مرکری ہے اور پوٹاشیم ہے آگے دیکھتے ہیں کچھ اور ڈیٹا دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا تو ناکافی ہے اس کے بیس پہ آپ کچھ فارمولیٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کمپنی کے بارے میں یا اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کلائنٹ کے بارے میں آپ کچھ اینالائز کر سکتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور انفارمیشن کیا دی ہوئی ہے the mixture must contain at least two hundred pound of mercury three hundred pound of zinc hundred pound of potassium and the cost per pound for mercury is rupees four for zinc is rupees eight and for potassium rupees nine ٹھیک ہے جی اب جو آپ کیمیکل بنا رہے ہیں اس کے اندر کم سے کم جو مرکری کتنا ہونا چاہیے two hundred pounds zinc three hundred pounds and potassium hundred pounds یہ تو آپ نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے اس سے زیادہ ڈالیں گے تو اور بات ہے اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس مرکری کی cost four rupees per pound ہے بہت سستا زمانہ ہے زنک اس کی جو پرائس ہے وہ کتنی ہے ایٹ ہے اور پوٹیشیم کی جو پرائس ہے وہ نائن ہے سب سے سستی چیز کیا ہے مرکری ہے پھر زنک ہے اور اس کے بعد پھر پوٹاشیم ہے تو اگر آپ کو آپشن ملے تو آپ تو خالی مرکری پکڑا دیں ان کو لیکن وہ کنڈیشن ہے کہ ہنڈریڈ پاؤنڈ مرکری کم کم سے ہونی چاہیے کم سے کم تھری ہنڈریڈ پاؤنڈ زنک بھی ہونا چاہیے اور ہنڈریڈ پاؤنڈس آف پوٹاشیم بھی ہونی چاہیے اب اس کو ہم فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈسینس ویریبل کیا آئیں گے جی ڈسینس ویریبل وہی آئیں گے کہ ہم کتنے اس کے اندر پوٹیشیم ڈالے کتنا ہم اس میں زنک ڈالیں اور کتنا مرکری کتنے ویریبلس آئیں گے جی ہاں تین ویریبلس ہیں x one x two x three ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ جی x one pounds of mercury ہم ڈالیں گے x two pounds of zinc ڈال دیں گے ایکس تھری پاؤنڈس آف ہم پوٹیشیم ڈال دیں گے کرنا کیا ہے اس کے اندر یہ تو آپ نے ڈسٹینس ویریبل جی آپ نے کاسٹ کو مینیمائز کرنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کے پاس کاسٹ دی ہوئی ہے آپ چاہیں گے کہ جتنے بھی یہ چیز ہم بنا کے دیں تو آپ کے پاس کاسٹ کم سے کم ہو تو یہ ایک پرابلم ہے یہ ایک ایکسرسائز ہے منیمائزیشن آف کاسٹ کی یا کاسٹ منیمائزیشن کی ایک ایگزامپل ہے ایکسرسائز ہے تو جناب آپ کیا کریں فورن ڈیفائن کریں آبجیکٹو فنکشن آبجیکٹو فنکشن کیسے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا مرکری مرکری کی پرائز کتنی ہے فور تو یعنی کہ آپ نے کتنا مرکری استعمال کر رہے ہیں ایکس ون تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس فور ایکس ون پھر نیکسٹ کیا آ جائے گا آپ کے پاس eight x two and the third one is nine x three دیکھتے ہیں کیا میں نے یہی کیا ہے جی ڈسٹینس ویریبلس کیا آ گیا آپ کے پاس x one x two x three number pounds of mercury in batch پھر اس کے بعد number of pounds zinc batch x three is a number of pound of potassium batch then objective function یہی ہے minimize four x one plus eight x two plus nine x three یہی کاسٹ ہے ٹوٹل کاسٹ جو آپ کی خرچ ہوگی وہ اتنی ہوگی جب کیا ایکس ون اگر آپ کو پتہ چل جائے ایکس ٹو پتہ چل جائے ایکس تھری پتہ چل جائے تو آپ کے پاس کاسٹ جو آئے گی وہ منیمم کاسٹ آئے گی نیکسٹ ماڈل کانسٹینٹس اب یہ کیا چیز ہے کیا ہمارے پاس اسپیسیفکیشن ہے اسپیسیفکیشن یہ ہے کہ two hundred pounds of mercury ہونا چاہیے کم سے کم three hundred pounds of zinc ہونا چاہیے اور ہنڈریڈ پاؤنڈس آف پوٹاشیم ہونا ہی چاہیے اس کے اندر the whole mixture to a thousand pounds batch یعنی کہ وہ جو کنٹینر جا رہا ہے اس میں ایک ہزار پاؤنڈ کا ہوگا دوسرا جو کنٹینر جائے گا اس میں بھی ایک ہزار ہوگا اس میں کم سے کم دو سو پاؤنڈ مرکری ہونا چاہیے تین سو پاؤنڈ زنک ہونا چاہیے ہنڈریڈ پاؤنڈ پوٹاشیم ہونا چاہیے تو اگر یہ منیمم کوانٹٹی آپ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں چھ سو پاؤنڈس ہوں گے تو کچھ اور بھی تو ڈالنا پڑے گا تاکہ چار سو پوائنٹ کہاں سے لے کے آئیں گے تو چار سو پوائنٹ میں سے کسی کو کم کرنا ہوگا کسی کو زیادہ کرنا ہوگا کون سی چیز زیادہ کریں گے کون سی چیز کم کریں گے وہ آپ بعد میں دیکھیں گے تو جناب ہمارے پاس جو ایل پی ماڈل بن گیا وہ کیا بن گیا minimize z is equal to four x one plus eight x two plus nine x three subject to the condition کہ x one should be greater than equal to two hundred یعنی جو آپ کے پاس مرکری ہے دو سو سے زیادہ ہونا چاہیے تین سو کر دیں چار سو کر دیں لیکن دو سو تو ہونا ہی چاہیے نا x two should be greater equal to three hundred اس سے زیادہ ہونا چاہیے x three should be equal to at least one hundred کم سے کم ہنڈریڈ تو ہونا چاہیے x one plus x two plus x three should be equal to one thousand کیونکہ ون تھاؤزینڈ پاؤنڈس کا آپ نے بیچ نکالنا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس ٹوٹل ہونا چاہیے lastly x one x two x three should be non negative should be greater to zero تو یہ جناب آپ کے پاس ایل پی ماڈل بن گیا جو اتنی بڑی تقریر لکھی ہوئی تھی ایک سلائڈ دو سلائڈ تین سلائڈ یہ آپ کے پاس چھوٹی سی فارمولیشن آ گئی اس کو لے کے سالو کر لیں گے x one x two x three کی ویلو معلوم کر لیں گے ہمارا سوال ہو جائے گا ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور وہ جو کمپنی ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا وہی ہم سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم کاسٹ کو مینیمائز کر دیں جناب آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کس طریقے سے آج ہم نے فارمولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے آج ہم نے فارمولیشن کی کچھ ایگزامپلس لی ہیں پرانی جو ایگزامپلس تھے ان کو ریوائز کیا ہے اس کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے آپ ڈس ویریبل کو ڈیفائن کریں گے کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے سب سے امپورٹنٹ اور اہم ایسپیکٹس یا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ڈسینس ویریبل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے مرض کا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا آپ بتاتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے یا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اس جگہ درد ہو رہا ہے تو کافی ساری چیزیں دیکھتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے آپ سے پوچھتا ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اب اس کے پاس کافی سارے ڈسیزنس ویریبلس ہوتے ہیں کہ یہ پیٹ کے درد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ انڈائجیشن ہو سکتی ہے یا کوئی زخم ہو سکتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے کئی اس کے پاس ڈسیزنس ہوتے ہیں کئی ڈسیزنس ویریبلس موجود ہوتے ہیں ان سب کو ایک نہ ایک کو ایلیمنٹ کرتا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس پرابلم ہے یہی چیزیں ہمارے پاس بھی یہاں پر موجود ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ڈسٹینس ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہیں سب سے جو مشکل کام سب سے جو اہم کام ہوتا ہے وہ ڈسٹینس ویریبل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے یا ان کی آئیڈینٹیفکیشن ہوتی ہے جس وقت آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ آدھے سے زیادہ حل ہو جائے گا اس کے بعد جب ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کر دیں تو آپ نے آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرنا ہے آبجیکٹو فنکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آبجیکٹو فنکشن بڑا اہم اور امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ اسی کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ نے ڈسینس ویریبل آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یا چوز کر لیے ہیں یا ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ان کو اس طریقے سے ویری کرنا ہے تاکہ یہ آبجیکٹو فنکشن جو آپ کے پاس میکسیمائز ہو جائے یا منیمائز ہو جائے یہ ہم لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کر رہے ہیں تو یہ منیمم یا میکسیمم کی بات چیت کرتے ہیں منیمائزیشن اس وقت ہوتی ہے جبکہ کاسٹ کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں اور میکسیمائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ پروفٹ وغیرہ کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن آ جائے تو پھر آپ نے ایک ایک کر کے کانسٹینٹ کو ڈیفائن کرنا ہے آپ نے کبھی بھی نظر ہٹانی نہیں ہے کہ کانسٹینٹس کو وایولیٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ کانسٹینٹ کانسٹینٹس امپورٹنٹ ہے کہ اسی پیرامیٹر کے اندر رہ کے آپ نے ڈیسیئنس ویریبل کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو ساری کے سارے کانسٹینٹس آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی آپ نے ڈیفائن کرنی ہوگی جب یہ کانسٹینٹ ڈیفائن ہو جائے آپ کو پتا چل جائے تو لاسٹلی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے نان نیگیٹوٹی ہوتا ہے جس کے اندر x one x two x three x four سارے آپ کے پاس جو ہوں گے وہ کیا ہوتے ہیں گریڈ ٹو زیرو ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹو نہیں ہوتے ہیں وہ پوزیٹو ہو سکتے ہیں زیرو بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہم نے فارمولیشن کی اس کی کچھ ایگزامپلس آپ کیجیے گا ایکسرسائز کیجیے گا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک میکینکل قسم کا میتھمیٹکس ہے میکینکل قسم کی ٹیکنیک ہے یعنی فارمولیشن کی جب دوسرا کرتا ہے تو آسان لگتا ہے لیکن جب آدمی خود کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بڑے پرابلمس آتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم اسٹارٹ کریں گے کچھ سولوشن میتھڈس پہلے سمپل سے اسٹارٹ کریں گے پھر کمپلیکیشن کی طرف جائیں گے تو اب solution method of linear programming problems کی طرف جائیں گے ایکسرسائزز بہت ساری دی ہوئی ہیں ان کو ضرور کیجیے گا اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا جس میں آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے اس کی طرف بھی توجہ دیجیے گا اگلے لیکچر میں لینئر پروگرامنگ کے ساتھ سولوشنس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم